السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي و نسلی اعلی رسول بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر سکس فائیو فور حج کے متعلق یہ گیارہواں سبق ہے بہت اہم سبق ہے دھیان سے سنیے پہلی ذی الحجہ سے لے کر دس ذی الحجہ تک کے دن اور راتیں اس کی بہت بہت بہت بہت چار مرتبہ کہتا ہوں فضیلت حدیث شریف میں آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندہ کے نیک اعمال اللہ تعالی کو اتنے محبوب نہیں جتنے کے ان دنوں میں یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر دس ذی الحجہ تک کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالی کو بہت پسند ہے اس میں عبادت اللہ کو بہت پسند ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی افضل آپ نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہے البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے بس وہ شخص افضل ہوگا باقی کوئی افضل نہیں ہو سکتا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کی کا عبادت کرنا اللہ تعالی کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر دس ذی الحجہ تک میں محبوب ہے اور اس آشرے کے دھیان سے سننا اس آشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمیزی میں ہے اس لیے بہت دھیان میں رکھنا آپ نے اگر پہلی ذی الحجہ سے لے کر نو ذی الحجہ تک روزے رکھ لیے تو آپ کو گویا کہ نو سال کے روزوں کا ثواب مل گیا پانچ روزے رکھے پانچ سال کے روزوں کا ثواب مل گیا تین روزے رکھے جتنے ہو سکے یعنی ان دنوں میں پہلی ذی الحجہ جہاں چاند دکھائی دے خوب عبادت میں لگ جاؤ خوب ہاں۔ ادھر ادھر کی ساری باتیں چھوڑ دو ہاں خوب عبادت میں لگو خوب قرآن پڑھو خوب ذکر کرو خوب تلاوت کرو خوب تحجد پڑھو اور رات کو جب بھی عبادت کوئی بھی عبادت کرو شب قدر کے برابر ثواب ملے گا یہ دونوں حدیث پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے دوسری حدیث ابن ماجہ اور ترمیزی کی ہے اور ایک بات یاد رکھنا کہ نو ذی الحجہ کا جو روزہ ہے نو ذی الحجہ عرفات والا دن جو ہوتا ہے اس کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عرفہ کے دن یعنی نو ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کے اگلے سال اور بعد والے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے تب کتنا فائدہ ہو گیا اچھا بھی کس کال ہوتا ہے کہ صاحب یہاں عرفات کے میدان میں جب نو ذیل حجا ہوتی ہے تو ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں کبھی کبھی آٹھ ذیل حجہ ہوتی ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں بھائی جہاں آدمی ہے وہاں کی نو ذیل حجا مراد ہوگی اور میں تو ایک رائے یہ دیتا ہوں کہ بھائی دو دن کے روزے رکھ لو یار یہاں والوں کے اعتبار سے بھی روزہ رکھ لو تمہارے وہاں والوں کے اعتبار سے بھی روزہ رکھ لو تو روزے کا تو ثواب مل ہی جائے گا اور جو ہے اگلے پچھلے گنا معاف ہو ہی جائیں گے یعنی آپ کو اختیار ہے دو نہیں رکھنے ایک رکھنا ہے تو ہر آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کی نو ذیل الحجہ مراد ہوگی یہ ذہن میں رکھنا اور اگر دونوں جگہ کا آپ اگر یہ کر لیتے ہیں کہ عرفات والا دن جو ہے یہاں حاجیوں کے لیے نو ذیل حجہ ہے اس اعتبار سے بھی روزہ رکھ لیا اور آپ کے یہاں نو ذیل الحجہ آئے اس اعتبار سے بھی روزہ رکھ لو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی ذیل حجہ سے خوب عبادت میں لگ جانا ہے حاجی حاجیوں کو تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے لیکن جو حج میں نہیں آئے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ خوب عبادت کے اندر لگے غفلت میں نہ لگیں بکرے خرید رہے ہیں یہ خرید رہے ٹھیک ہے بکرا تو آ جائے گا لیکن یہ کبھی عبادت رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے یاد رکھنا اور ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ وہ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ مول صاحب جب سے یہ ہم نے حدیث سنی مول صاحب میرے تو پانچ روز رکھے پانچ سال کے روزوں کے برابر مجھے تو ثواب مل گیا کتنی بڑی فضولت ہے مرنے کے بعد ان نیکیوں کی قدر ہوگی میں مدینہ منورہ سے سبق دے رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں کی اور ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ پہلی ضلع جب شروع ہونے والی ہے کچھ دنوں میں اس لیے خوب استقبال کریں ان دس دنوں کا خوب استقبال کریں فجر و لیال ناشر ان دس راتوں کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے یاد رکھنا ان دس یعنی فجر و لیال ناشر ان دس راتوں کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے کوئی کوئی اونچی راتیں اس کے لیے اللہ قسم کھا رہا ہے اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین مدینہ منورہ سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر اس امت کو اے اللہ ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین